سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیوں والی نماز میں کھڑے ہوئے اور تین رکو کرنے کے بعد سجدہ کیا پھر دوسرے رکت میں تین رکو کیے اور پھر سجدہ کیا حدیث نمبر انتیس سو تیرہ مسند احمد